نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فائز ہیں وہ خاتمیت کا منصب ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں جب تک حضور علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ کا رسول اور خاتم النبیین نہ مانا جائے آپ کو سب کچھ ماننے کے باوجود بھی آدمی کافر ہی رہتا ہے آپ کی تعریفیں کرے آپ کی خوبیاں بیان کرے آپ کی توصیف آپ کو پوری تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انسان مان لے اور سب سے بڑا فاتح سب سے بڑا کشور کشاں سب سے بڑا حکمران سب سے بڑا جاندار جہاں بان جو کچھ مانتا رہے لیکن اگر آپ کو اللہ کا رسول اور خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ اسی طرح کافر ہے کہ جس طرح ابو جہل ابو لاب اتبا شہبہ ولید آپ کو صادق اور آپ کو امین ماننے کے باوجود بھی کافر ہی تھے اس لیے کہ آپ کو اللہ کا رسول اور خاتم النبیین نہیں مانا اب جب یہ مان لیا جاتا ہے تو جب آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے قلب پر نازل ہو رہا ہے یہ میرا کلام نہیں ہے یہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین کا کلام میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں تو آپ جس کسی نے بھی ابو بکر ہوں عمر ہوں عثمان ہوں علی ہوں طلحہ زبیر بلال خباب عمار یاسر حمزہ رضوان الجمعین سب کے سب جس کسی نے بھی کلام سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ کلام کہ جس کی نسبت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی نے اللہ کی طرف کی کہ یہ کلام میرا نہیں ہے یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور میرے پاس پہنچا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے دونوں کی صفات خود بیان فرمائی ہے اہل ایمان کے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کہ میری طرف سے جو فرشتہ یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جا رہا ہے آپ کے قلب مبارک پر جس نے نازل کیا ہے وہ کون ہے وہ کون ہے اس کی کیا صفات ہے اسی کا تذکرہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا کہ انہ لقول رسول ان کریم اس کی پہلی صفت بیان کی کہ وہ کریم ہے یعنی بڑا معزز ہے بزرگ ہے سمراج کیا ان اکرم اکم عند اللہ اتقاکم اکرم اور کریم کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تو اس کے کردار کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ تو بڑا ہی معزز ہے بڑا ہی بزرگ ہے اس کے کردار کا کیا کہنا تقوا کی بلندیوں پر جو ہے وہ فائز ہے اور وہ قوت والا ہے اس کا ہر صلاحیت اس کی قوی ہے انتہائی اس میں کسی قسم کا نسیان اور کسی قسم کے بھولنے کا خدشہ ہی نہیں ہے اور نہ کوئی شخص اس کو دبا سکتا ہے اس کو ڈرا سکتا ہے اس کو دبا سکتا ہے جو کچھ لا رہا ہے اس کے اندر جو ہے کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے نہیں اس لیے کہ وہ ذی قوت وہ تو قوت والا ہے اور العرش مکین عرش والے کے ہاں تو اس کا بڑا مکان ہے صاحب مرتبہ ہے اور تمام عرش پر جو ملائکہ ہیں مخلوق ہے وہ تو سب اس کی اطاعت کرنے والی ہے متعین اس کی تو اطاعت کی جاتی ہے اور پھر سم امین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تو انتہائی امانت دار ہے جب وہ متقی بھی ہو پریزگار ہو تمام صفات عالیہ سے متصف ہو امانت دار ہو قوت والا ہو حافظہ بھی اس کا مضبوط ہو عرش والے کے یہاں اس کا مکان اور مرتبہ بھی ہو اور عرشی مخلوق اس کی اطاعت کر رہی ہو بھلا بتلائیے کہ پھر وہ جو کلام لا رہا ہے اس کلام میں کیا شبہ رہ سکتا ہے کتنی حفاظت کے ساتھ وہ کلام یہ کلام جو بھیجا جا رہا ہے اس کی حفاظت کا ہم نے کیسا انتظام کس کے سپرد کیا ہے کون لا رہا ہے کیسی عالی سند ہے اور پھر جن پہ لایا جا رہا ہے جن کے قلب مبارک پر نازل ہو رہا ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کا قلب مبارک ہے پیغمبر کا قلب اور پھر خاتم النبیین کا قلب کہ جس کلام کے بارے میں کہا لو نزل جب الله اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے پہاڑ جو ہے وہ اس کی حیبت سے کلام پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتے ہیں پہاڑوں کا عالم آتا ہے لیکن وہ کلام کہاں نازل ہو رہا ہے اس کا محل نزول کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلب ہے انہو لتنزیل رب العالمین الامین من یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل روح الامین اس کو لے کے آ رہے ہیں اور آپ کے قلب مبارک پر جو ہے اس کو نازل کیا جا رہا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب کہ جس پہ اللہ کا آخری کلام جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے کیسا قلب ہے اس قلب کی سلابت اور اس قلب کی مضبوطی اور قوت کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے وہ قلب کیا اس قلب کا رب جو ہے وہ رب العالمین کے ساتھ کہ جس پہ جو ہے وہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے آپ کے قلب پر آپ ان کانوں سے نہیں سن رہے ہیں نہ اس زبان سے اس کو دہرا رہے ہیں اسے تو روک دیا گیا تھا لا تو ہر ایک بھی لسانہ کا اپنی زبان کو حرکت نہ دینا بي علينا جمعه قرانا ثم ان علينا بيانا یہ ہمارا کام ہے آپ اس کو ابتدان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک ہلاتے تھے کہ یار نہیں ہلانے کا آپ بس کل پر جس طریقے سے نازل ہو رہا ہے آپ اس کو ہی اسی کی طرف متوجہ رہیں زبان نہیں ہمارا کام ہے یہ اس کو آپ کے قلب میں جو ہے محفوظ رکھنا اس کا یہ بھی ہمارا کام ہے اس کی آپ کی زبان مبارک سے جاری کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے اس کی معانی اور تشریح اور تعبیر جو ہے مرادات واضح کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے یہ سب ہمارے ذمہ ہے کلام ہمارا ہے ہم نے آپ کے قلب میں بھی اس کو محفوظ رکھنا ہے آپ کی زبان سے بھی جو ہے اس کو جاری کرنا ہے اور اس کی جو مرادات ہیں اس کو بھی ہم نے جو ہے واضح کرنا ہے اب یہ کون ہے جن پہ جن کے قلب مبارک پہ اللہ اللہ ہی بتلا رہے صاحب مجنون یہ تمہارے صاحب کہ جنہوں نے زندگی کے چالیس سال تمہارے درمیان ہی گزارے ہیں جن کا بچپن اور لڑکپن اور جوانی تم نے دیکھی ہے یہ کوئی اجنبی نہیں ہے ان کے حسب و نصب کو تم جانتے ہو ان کے بچپن لڑکپن جوانی سے تم آشنا ہو ان کی سیرت اور کردار سے تم واقف ہو یہ مجنو تو نہیں ہے تم ہی جانتے ہو کہ مکہ میں سب سے صاحب عقل اور صاحب فہم اور صاحب حکمت تم انہی کو مانتے ہو اور تم نے اپنے سب سے متنازع مسئلہ میں ان کو اپنا حکم بنایا بھی تھا اسود کے نصب کرنے کے موقع پر مان چکے ہو تم جنون بلا یہاں کہاں یہ مجنو نہیں ہے اور پھر جو فرشتہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا بھیجا ہے کلام لے کر جو آیا ہے روح الامین عرش والے کے ہاں جس کا مقام اور مرتبہ ہے اور ملائکہ جس کی اطاعت کرتے ہیں ملائکہ جس کی بات کو مانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی ان آنکھوں سے جو ہے اس فرشتے کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا والا قدر آؤ بل المبین آسمان کے کنارے فرشتہ کو حضرت جبریل علیہ السلام کے پہچاننے میں کوئی شک شبہ نہیں اسی جگہ ہے ماں کا و جو کچھ دیکھا دل نے جو ہے جھوٹ نہیں نہیں یہ کہ کوئی وہمی چیز تھی کوئی خیالی چیز تھی ایسا ہی جو ہے نا جو کچھ دیکھا بالکل ٹھیک دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام ہی کو دیکھا اور اپنی اصلی صورت میں دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام نہیں ملاقات ہے ملاقات ہے اپنی اصلی صورت میں جو ہے وہ دیکھا ہے اب جس صورت میں بھی آئیں گے ان کو پہچان لیں گے جس صورت میں بھی آئیں گے پہچان اس لیے کہ وہی جبریل علیہ السلام اور وما ہوا بھی بزنین جن کہنوں کی طرف تم نسبت کرتے ہو کہان تو کائنوں کو تو تم جانتے ہو کہ کس طرح ایک رتی برابر اگر سچ ہوگا تو منو اور اس کے اندر جھوٹ ملا کر جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں جو ہے وہ تمہیں بتلاتے رہیں گے اور وہ بھی جو جو ہے ہے وہ نظر نیاز لے کر نظرانے کہاں وہ کی من گھڑت باتیں اور کہاں ان کا بخل اور ان کی کنجوسی اور کہاں ان کی تما اور ان کے ہرس اور ان کا لالچ اور کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے وہ عالی مضامین جو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں ہر قسم کے مضامین بیان کر رہے ہیں وہ غیب پر کوئی بخیل نہیں ہے وما وما غیبی بے غیب کے معاملے عقائد سے متعلق عبادات اور معاملات سے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات سے متعلق جنت اور دوزخ سے متعلق آخرت کے احوال اور مناظر سے متعلق ماضی حال اور مستقبل ماضی کے قصص ہوں حال کے احوال ہوں مستقبل کی پیشگوئیں ہوں سب بیان کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے علوم ان پر نازل ہو رہے ہیں وہ کوئی بھی جو ہے وہ چھپا نہیں رہے ہیں جو آپ کے کل پر نازل ہوتا ہے آپ کی زبان مبارک سے جو ہے وہ ادا ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس بارے میں جو ہے وہ کسی قسم کا بخل کرنے والے نہیں ہیں وہ بے قولی الرجیم پھر کہا وہ شیطان مردود راندہ درگاہ شیطان جو مردود ہے رد کر دیا گیا ہے رد ہو گیا ہے کس بنا پہ رد ہوا تھا کس بنا کی ورنہ تو فرشتوں کے ساتھ تھا ملائکہ کے ساتھ تھا فرشتوں کو حکم ہوا سجدے کا تو فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی حکم ہوا سجدے کا آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم فرشتوں کو ہوا ملائکہ کے سب میں وہ بھی شامل تھا عبادت کرتا تھا اطاعت کرتا تھا سب کچھ تھا لیکن ایک مسئلے پر مسئلہ تھوڑا سا بتلا دیا جائے تاکہ آگے بات سمجھنے میں اور آسانی ہو جو بات ہم جس تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ راندہ درگاہ مردود کا معنی ہے جس کو رد کر دیا گیا راندہ درگاہ رجیم ویسے تو ملائکہ کی صف میں تھا عبادت کرتا تھا جنت میں تھا ملائکہ کو حکم ہوا سجدے کا تو اس کو بھی حکم ہوا کس بات پر بردود ہوا حکم ہوا سجدے کا یہی بات نا حکم ہوا سجدے کا کس کو سجدے کا حکم ہوا فسجدو ہم نے کہا آدم کو سجدہ کرو ہم نے کہا آدم کو سجدہ کرو کس نے کہا اللہ نے کہا کسی ماں سوا نے نہیں کہا اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو اب آدم کو سجدہ کرنا ہی اللہ کی اطاعت ہے سمجھے اطاعت کیا ہے اللہ کی بندگی کیا ہے اطاعت کیا ہے اب اب آدم کو سجدہ کرنا ہے اس لیے کہ اب امر الہی آدم کو سجدہ کرنا ہے لِلْمَلَائِكَةِ فس سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس نے نہیں کیا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا با وستقبارا وقان من استقبار تکبر کیا اس نے تکبر کیا سجدہ ایک ابلیس بس اور کافروں میں سے ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا اب اللہ تعالیٰ خود ہی بتلاتے ہیں اللہ نے معاملہ جو ہے وہ بالکل واضح فرما دیا کہ اللہ نے خود پوچھ لیا ما اللہ تج امر تو کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے میں نے تجھے حکم دیا میں نے تو حکم دیا بتاؤ کون سی چیز ہے وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھے روک دیا سجدہ کرنے سے بتاؤ یہ ایسی چیز ہے چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی کوئی چیز بھی مخلوق میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو روک سکے یہ سجدہ نہ کرو ہاں مخلوق میں سے تو ہر مخلوق ہر شے اللہ کے حکم اللہ کے حکم کے تابع ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے اس کا خود وجود اس کا خود واقع ہونا اس کا خود واقع ہونا اس کا خود موجود ہونا وہ امر الہی کے تابع ہے امر الہی کے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ چیز وجود میں آتی ہے اظہارات لہو کن فیقون اللہ کا کول ہوتا ہے نا کول کول الہی کے تابع ہے ہر شے ہر شے کو وجود مل رہا ہے کول الہی سے ہر واقعہ جو ہے ہر شے جو ہے ہر مخلوق اس کی واقعیت اس کی واقعیت جو ہے وہ امتسال امر الہی سے ہے امر الہی پر جو ہے وہ مانے گی تو تب اس کو وجود عطا ہو رہا ہے وہ کیسے جو ہے وہ روک سکتی ہے اس کی کوئی چیز جو ہے روک نہیں سکتی سجدہ کرنے سے کس نے پھر روکا ماں نہ آکا اللہ تا از تک اب اس نے جو مقدمہ قائم کیا ذرا اس پہ غور کیجیے اس نے جو جواب دیا وہ جواب ذرا غور کیجیے گا کالا انا خیر من کالا انا خیر من یہ بات سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آج کے دور کو سمجھ لیں گے اس لیے کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ شیطانیت ہے شیطانیت آج کے دور میں سب سے زیادہ ہے شیطانیت ہی تو مسئلہ ہے نا شیطان کو سمجھ جائیں شیطان کو سمجھ گئے دور کو سمجھ جائیں گے بس شیطان کو سمجھ جائیں آپ مغرب کو سمجھ جائیں گے امریکہ کو سمجھ جائیں گے فلاسفا کو سمجھ جائیں گے تمام میڈیا کو سمجھ جائیں گے اینکروں پینکروں کو سمجھ سب کو سمجھ جائیں گے اگر شیطان کو آپ نے سمجھ لیا کسی اور کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان کو ہمیں اللہ نے سمجھا دیا کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے نا اور ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ کون ہے اللہ اللہ ہے خلافت ہمیں کس نے دی ہے اللہ نے مسجد ملائک کس نے بنایا ہے اللہ نے شرف کس نے عطا کیا ہے اللہ نے کرامت کس نے عطا کی ہے اللہ نے خلقنا خلق فی احسن تقویم کس نے کہا ہے اللہ نے ولقد کرمنا بنی آدم کس نے کہا ہے اللہ نے اللہ ہی نے انسان اللہ ہی نے نو انسانی کو تمام انواع سے جو ہے وہ افضل اور نو انسانی میں پھر انبیاء کرام سے افضل پھر کل مخلوقات اولین اور آخرین میں جو ہے خاتم النبیین وہ بھی نو انسانی میں سمجھے نا تو اللہ اللہ ہی نے ہمیں بتلا دیا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے سمجھا دیا شیطان اس لیے شیطان کو سمجھ گئے تمام تمام دشمنوں کو سمجھ جائیں گے کس کے دشمنوں کو اللہ کے دشمن اور وہ انسان کے دشمن ہیں انسانوں کی شکلوں میں ہوں بے شک انسان کے دشمن ہیں انسان کے خیر خواہ نہیں ہیں یاد رکھنا صرف مومنین کے دشمن نہیں ہیں مومنین کے دشمن بھی اس لیے ہیں سب سے زیادہ وہ کہ مومنین جو ہیں وہ سب سے زیادہ نو انسانی کے خیر خواہ ہیں اہل ایمان سب سے زیادہ اور اہل ایمان میں بھی نو انسانی کا جو جتنا زیادہ خیر خواہ ہوگا شیطان کے چیلے شیطان کے ایجنٹ اتنے ہی زیادہ اس کے دشمن ہوں گے اس لیے کہ شیطان کو دشمنی ہے انسان سے شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اب ذرا سمجھنا بات ذرا سمجھنے والی ہے کہ شیطان نے جواب کیا دیا شیطان نے کہا انا خیر من خلق تنی ناری و خلق من تین میں بہتر ہوں کیوں بہتر ہوں بھائی تمہاری بہتری کی وجہ بتلاؤ وجہ بتلا رہا ہے وہ خود وجہ بتلا رہا ہے اپنی بہتری کی کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے آگ اوپر اوپر اٹھتی ہے نا اوپر جاتی ہے آگ کے اندر جو ہے وہ اس کے خیال میں لطافت مٹی کے اندر جو ہے وہ سکالت ہے نیچے جاتی ہے مجھے آگ سے پیدا کیا میرا مادہ تخلیق جو ہے وہ اس کے مادہ تخلیق سے بہتر ہے میرا مادہ تخلیق جو ہے وہ افضل ہے اس کے مادہ تخلیق سے آپ اس بات کو چھوڑیے کہ اس کی بات جو ہے یہ مقدمہ جو اس نے قائم کیا یہ مقدمہ کہاں سے اس نے لیا ہے کہاں سے لیا ہے اللہ نے تو اس کو نہیں بتلایا اللہ نے تو اس کو نہیں بتلایا کہ آگ جو ہے وہ بہتر ہے اور مٹی جو ہے وہ کمتر ہے یا اس کا مادہ تخلیق جو ہے وہ افضل ہے اور آدم کا مادہ تخلیق جو ہے وہ غیر افضل ہے اللہ نے تو اس کو بتلایا نہیں اس نے کہاں سے یہ بات اخذ کی ہے یہ ہے اس کی اپنی رائے اس کی رائے ہے یا نہیں یہ اس کا اپنا زن ہے یہ اس کا اپنا گمان ہے اب میں اس زن اور گمان کی وضاحت کرتا ہوں یہ اس کا اپنا زن ہے اپنا گمان ہے اپنی رائے ہے جو اس کے اپنے نفس سے جو ہے وہ نکلی ہے جو اس کے اپنے نفس سے نکلی ہے یہ کہاں سے آئی یہ بات اللہ نے تو اس کو یہ نہیں کہا اللہ تو کہہ رہے ہیں وہ لقت کرم نہ بنی آدم اللہ تو کہہ رہے ہیں انی خلیفہ اللہ تو کہہ رہے ہیں لقت خلق نلسانف فی حسن تقویم اللہ تو کہہ رہے ہیں سجدہ کرو اس کو اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں اس نے یہ بات کہاں سے لی کہاں سے لی اس کی اپنی رائے ہوئی نا اس کی رائے کہاں سے آئی ہے اس کی اپنے نفس سے اس کی اپنی ہوا اس کی اپنی خواہش اس سے اس نے اپنی رائے ظاہر کی اس کے رائے بھی غلط تھی بالکل رائے بھی بالکل باطل تھی ایک تو وہی کے مقابلے میں ہے امر الہی کے مقابلے میں ہے پھر ہے بھی باطل اس لیے کہ آگ آگ موجود ہے آگ ایک واقعہ ہے مٹی ایک واقع یہ واقعات ہیں سب زمین ہے آسمان ہے چاند ہے ستارے ہیں مٹی ہے ہوا ہے آگ ہے جمادات ہیں حوانات ہیں نباتات ہیں یہ سب اللہ کے افعال ہیں اللہ کے افعال ہیں سب کے اللہ کے افعال ہیں اللہ کے افعال ہیں اور یہ اللہ کا قول ہے اللہ کا قول ہے اللہ کا قول اور اللہ کا فیل اللہ کا قول پہلے ہے اور فیل بعد میں ہے پہلے کیا ہے قول اور فیل سب بعد میں ہے اللہ کہتا ہے کسی چیز کو کن پہلے قول ہوتا ہے اور پھر چیز وجود میں آتی ہے ایسا ہی ہے نا کول پہلے ہوتا ہے کول پہلے ہے فیل بعد میں ہے تو کول کے تابع ہے فیل فیل کے تابع کول نہیں ہے اللہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے اللہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے اب اس نے اللہ کے کول کو فیل کے تابع کرنے کی کوشش کی اللہ کے کول کو قول الہی کو جو ہے وہ فیل الہی کے تابع کرنے کی کوشش کی حالانکہ فیل جو ہے وہ بعد میں ہے کول پہلے ہے یاد رکھنا کول پہلے ہے فیل بعد میں ہے اللہ جو کہتے ہیں ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا یہ ذرا اس بات کو سمجھ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سچ ہم کس کو کہتے ہیں سچ ہم کہتے ہیں کہ کول جو ہے وہ واقعے کے مطابق ہو کول واقعے کے مطابق ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بات سچی ہے سچ کس کو کہ آپ کا کول جو ہے وہ واقعے کے مطابق ہو اگر واقعے کے خلاف ہے تو کہتے ہیں جھوٹ ہے ایسی تو ہمارا کال تو واقعات کے مطابق ہو تو تب سچ ہوتا ہے ہمارا کال تو واقعات کے مطابق ہو تو تب سچ ہوتا ہے واقعات کے خلاف ہو تو ہمارا کال کیونکہ واقعات ہیں ہمارا کال واقعات کے تابع ہے اب اگر آپ جائیں گھر سے اور وہاں پوچھے کوئی آج درس ہوا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ درس ہوا ہے کیونکہ واقعہ ایسا ہی ہے تو آپ کا کول سچا ہے لیکن اگر آپ یہ کہ درس تو کوئی نہیں ہوا تو جھوٹ ہوگا اس لیے کہ واقعے کے خلاف ہے تو قول ہمارا واقعے کے مطابق ہو تو سچ ہوتا ہے واقعے کے خلاف ہو تو واقعات ہیں اور واقعات ہمارا قول اس کے بعد ہے اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے اللہ کا کول ہوتا ہے اور واقعات بعد میں ہوتے ہیں اللہ جو کہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے ویسے اللہ کہتے نہیں ہیں یہ تو اللہ کا کول جو ہے وہ پھر واقعات کے تابع ہو گیا اللہ کا قول واقعات کے تابع اللہ کا کول واقعات کے تابع نہیں ہوتا واقعات اللہ کے قول کے تابع ہوتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے ہم تو آگ کو دیکھتے ہیں کہ آگ گرم ہے آگ گرم ہے نا آگ کے اندر جو ہے وہ جلانے کی صلاحیت ہے اللہ کا کول ہوتا ہے آگ کو کونی و سلام تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس لیے کہ اللہ آگ کول کے تابع ہوگی کول ہے ٹھنڈا ہونے کا آگ ٹھنڈی ہوگی آگ گرم نہیں ہو سکتی کیونکہ آگ اپنی شہ میں کچھ بھی نہیں ہے آگ جو کچھ ہے کولے الہی کے تابع ہے چھری کا کام تو کاٹنا ہے لیکن جب اللہ کا کول اس کے کاٹ اس اللہ کا کول اللہ کا حکم ہو جائے گا نہ کاٹنے کا چھری کتنی تیز کیوں نہ ہو نہیں کاٹے گی اس لیے کہ وہ کول الہی کے تابع ہے کول الہی کے تابع ہے اب آگ شیطان نے یہی کیا کہ واقعات کو واقعات کو افعال کو اس کے تابع کولے الہی کو کر دیا یہ اس کا بہت بڑی شیطنت تھی یہی شیطنت آج سارے فلاسفہ ساری مغربی دنیا کی کہ اللہ کا جو کول ہے اب اللہ کا کور اور اللہ کا کلام جو ہے یاد رکھنا اللہ کا کلام جو ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا کول ہے اللہ کا کلام ہے سب اس کے تابع ہوگا جس کو یہ سچ کہے گا وہ سچ ہے جس کو یہ جھوٹ کہے گا وہ جھوٹ ہے جس کو یہ حق کہے گا وہ حق ہے جس کو یہ باطل کہے گا وہ باطل ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعبیر اور تشریح کی اپنی سنت اور حدیث ہے وہ بھی وہی الہی ہے اب اس لحاظ سے سمجھیے گا کہ قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سچ کہیں گے سچ وہی ہوگا اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں ہوگا جس کو جھوٹ کہیں گے وہ جھوٹ ہوگا ساری دنیا جو ہے وہ اس کو سچ کہتی رہے سارے دلائل لاتی رہے سائنس کے دلائل لائے ٹیکنالوجی عقل کے دلائل لائے فلسفے کے دلائل لائے دلائل کے انبار لگا دیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں جھوٹ ہے وہ سراسر جھوٹ ہے اس لیے کہ ساری کائنات ہے تابع ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کے مطابق اس کے مطابق پرکھیں گے سمجھے بات اس کو سارا مسئلہ جو ہے آپ نہیں دیکھتے کون نہیں جانتا گلے پر جو ہے وہ تلوار چل جائے اور گردن جو ہے وہ الگ ہو جائے جسم جو ہے وہ تڑپ کر جو ہے وہ اس سے روح نکل جائے سب کہیں گے مردہ ہے مردہ ہے یا نہیں مردہ ہی کہیں گے دیکھ لو روح نکل چکی ہے گردن الگ ہے دھڑ الگ ہے مردہ ہے محمد رسول اللہ پر نازل ہونی کہتی يقتل لاتقول سبيل الله بل احياء مردہ نہیں ہے زندہ ہے زندہ ہی ماننا پڑے گا زندہ ہی ماننا پڑے گا ساری آنکھیں جو ہیں وہ ہماری دھوکا کھا رہی ہیں سارے عقلی دلائل جو ہیں وہ غلط اور باطل ہیں ساری سینسی توجیحات جو ہیں وہ بالکل باطل ہیں محمد رسول اللہ کی وہی کہتی ہے زندہ ہے اس کو زندہ ہی ماننا پڑے گا ملا احياء زندہ جس کو اب جو محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والی وہی کہے گی اسی کے تابع ہوگا اس کے خلاف جو ہوگا وہ آپ کول الہی کو جو ہے وہ تابع کر رہے ہیں اس کے یہی شیطنت ہے یہی شیطنت ہے اور یہی شیطان نے جو ہے وہ اپنے سارے شاگردوں اور چیلوں کو فلسفہ سکھایا ہے اس لیے کلام الہی کو نبوی کو محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والی وہی کو کسی کسوٹی پر پرکھا نہیں جائے گا ہر ایک کو جو ہے وہ اسی پر پرکھا جائے گا ہر ایک کو اسی پر پرکھا جائے گا آپ نے کہا ابراہیم اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے خلیل اللہ تھے اس لیے ہم مان رہے ہیں موسا اللہ کے نبی تھے رسول تھے کلیم اللہ تھے اس لیے ہم مان رہے ہیں آپ نہ کہتے ہم نہ مانتے آپ نے کرشن جی کو نہیں کہا ہم نہیں رسول مانتے سارے دلائل لے آؤ اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے کہا نہیں ہے آپ سارے دلائل لے کر کہہ دیں کہ گوتم کو جائے وہ نبی مانو رسول مانو ہم نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے محمد رسول اللہ نے رسول نہیں کہا ان کو نبی نہیں کہا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کہا نبی کہا آپ نے فرمایا کہ تورات نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے ہم مانتے ہیں کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے ہم مانتے ہیں کہ انجیل اللہ نے نازل کی ہے آپ نے نہیں فرمایا کہ وید اللہ نے نازل کیے ہیں ہم ویدوں کو منزل من اللہ نہیں مانتے ہیں اللہ کی کتابیں اسے آپ نے نہیں بتلایا سمجھ گئے تو شیطان نے کیا شیطان نے جو ہے جو فلسفہ وہ اپنے نفس سے اپنی آج ساری دنیا وہی کے مقابلے میں وہی کے مقابلے میں جو چیز آئے گی وہ اس کی رائے ہوگی اور رائے جو ہے اس کا منبع اور مستر اس کی ہوا اور اس کی خواہش ہوگی اور اس نے اپنی ہوا اور اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے افرا تنؤ ہوا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے تو شیطانی دنیا اس وقت شیطانی دنیا جس نے وہی کے مقابلے میں جو ہوا اور خواہش کو جو ہے وہ لے کے آ رہا ہوگا وہ وہی بات ہے جو شیطان یہی شیطنت ہے شیطنت اسی کا نام ہے اسی کی وجہ سے یہ مردود ہوا اسی کی وجہ سے اللہ کی وہی کو اللہ کے کول کو جو ہے وہ اس نے ترک کیا اور کول الہی کو جو ہے واقعات کے تابع کرنے کی جو ہے وہ اس نے کوشش کی نماز کیا ہے یہی نماز اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب سجدے کی حالت میں ہوتے ہو سجدے کی حالت میں ہوتے ہو تو اللہ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں اللہ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں سجدے کی حالت ایسی ایسی اعلیٰ اور عرفہ حالت ہے ایسی اعلیٰ اور عرفہ سجدہ جو ہے وہ زمین پر پیشانی اور ناک زمین پر ٹیکے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند ہے اللہ کے نبی لیکن یہی سجدے کی حالت جو ہے سورج کے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت یہی سجدہ کریں گے تو یہ شیطانی حالت ہوگی رحمان کے ہاں قرب نہیں ہوگا رحمان سے دوری ہوگی اس لیے کہ جو حالت بتلائی ہے وہ سجدہ اس لیے جو ہے وہ رحمان سے قرب ہے وہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے اور یہ اللہ کے رسول نے کہا دیا ہے کہ سجدہ اپنی ذات میں جو ہے سجدہ اپنی ذات میں کوئی رفتوں کا حامل نہیں ہے سجدہ اس لیے رفتوں کا حامل ہے کہ اللہ کے رسول کے بتلانے کی وجہ سے اللہ کے رسول نہ بتلاتے اس کے اندر کیا رفت تھی وہی روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کا وہ سواب کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی جزا ہوں لیکن وہی روزہ عید الفطر پہ رکھ دیں عید الضحیٰ پہ وہی روزہ رکھیں وہ روزہ اللہ کی جزا اور ثواب کیا عطا کرے گا اللہ کا غضب اور قہر جو ہے وہ اس کا سبب بنے گا اس لیے کہ روزہ تو اپنی ذات میں کچھ نہیں اللہ کے رسول نے بتلایا ہے اس لیے جو ہے اس پر اللہ کا قرب ہے اور جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اس وقت جو ہے اس وقت افطار ہی جو ہے اسی کے اندر اللہ کا قرب ہے تو کول رسول کول اللہی سمجھے کول رسول کول اللہی کا تابع ہوتا ہے اس لیے اس لیے کہ وہ وہی وما ان اللہ آپ دین کے متعلق جو بات کرتے ہیں اپنی خواہش سے تو نہیں کرتے جو آپ پر وہی آتی ہے وہی کرتے ہیں وہ وہی مطلوب ہو یا وہی غیر مطلوب اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمایا ہوا وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول فرمائیں گے بس وہی معیار بنے گا اسی پر ہارے کو پرکھا جائے گا شیطان اس کے لیے تیار نہیں ہے شیطان اس کے لیے تیار نہیں ہے شیطان نے اسی اگر امر الہی پر جو ہے وہ پرکھتا امر الہی کو سامنے رکھتا ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا ہے اب فضیلت آگ میں نہیں ہے فضیلت اسی میں ہوگی اس لیے کہ حکم الہی یہی ہے مٹی کو بھی اسی نے پیدا کیا آگ کو بھی اسی نے پیدا کیا جب حکم دے وہ دے رہا ہے حکم وہ دے رہا ہے تو جو حکم دے رہا ہے اسی کے اندر فضیلت ہے اپنی خواہش اور اپنی رائے کہاں سے اس شیطان اس شیطنت کی وجہ سے شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور انسان کا دشمن بن گیا اب کتاب الہی کا جہاں تک تعلق ہے جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ کتاب شیطان کا کیا قیام ہے شیطان نے تو کام وعن خلف ولا تجد ہوں شاکرین ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا اور اب تو کوئی شکر گزار بندہ جو ہے نہیں پائے گا یعنی ان کو میں جنت کی طرف نہیں اب اپنے ساتھ جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا تو شیطان تو جہنم کی طرف دعوت دینے والا ہے جہنم کے لیے لایا عمل جو ہے وہ تیار کر کے تمہارے پیش رکھنے والا ہے جہنم کی چیزوں کو مزین کر کے وہ اعمال جو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں ان کو خوبصورت بنا کے مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے شیطان کو تو یہ کام ہے اور کہاں شیطان کا یہ کام اور کہاں قرآن کریم کہ جو انسان کو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے رحمان کی طرف دعوت دے رہا ہے عقائد کی درستگی کی طرف دعوت دے رہا ہے اعمال کی پکیزگی کی طرف دعوت دے رہا ہے اخلاق کی بلندی کی طرف دعوت دے رہا ہے نو انسانی کو جو ہے وہ جہنم سے بچا کے جو ہے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے ایسا کلام جو محمد رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں بھلا اس کا قرآن کے ساتھ کیا نسبت شیطان کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے وہ رضی تو کائنوں کے تو دوست شیطان ہوتے ہیں تو اس کا کہانت سے کیا تعلق شیطنت سے کیا تعلق وما ہوا شعیط شیطان ن فعین تذہبون فعین تذہبون اس کے پہلے مخاطب جو ہیں مکہ کے لوگ اور پھر پوری نو انسانی اس کی مخاطب ہے پوری نو انسانی اس فعین تز پوری نو انسانی خود قرآن ذکر کر رہا ہے اس کی مخاطب ہے تم لوگ کہاں چلے جا رہے ہو کہاں دوڑے جا رہے ہو کہاں بھاگے جا رہے ہو اس کلام کو چھوڑ کے کوئی نجات کی سبیل ہے کوئی فلاح کا راستہ ہے کوئی خدا تک پہنچنے کا طریقہ تمہارے پاس ہے کوئی خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کا لائے عمل ہے کوئی جہنم سے بچنے کی سبیل ہے کوئی جنت کے جانے کی طرف طریق ہے فائنا تذہبون کہاں دوڑے جا رہے ہو کہاں بھاگے جا رہے ہو قرآن سے منہ موڑ کر قرآن کی طرف پش دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر کے ان ذکر للعالمین ان ذکر اللہ یہ تو سارے جہانوں کے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے یہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے یہ حجاز کے باسیوں کے لیے نہیں ہے یہ جزیرت العرب کے مکینوں کے لیے نہیں ہے یہ عربی زبان بولنے والے باشندوں کے لیے نہیں ہے صرف یہ پہلی صدی ہجری والوں کے لیے نہیں ہے ان ہوا اللہ ذکر للعالمین یہ تمام جہانوں کے لیے جو ہے تمام جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے یہ ہدایت ہے تمام جہانوں کی تذکیر کا سامان اس کے اندر ہے ساری نو انسانوں کی دلوں کی کساوت دلوں کی کساوت کو دور کرنا دلوں کے زنگ اور زیر سے جو ہے وہ دلوں کو پاک اور صاف کرنا دلوں کے میل اور کچیل سے جو ہے وہ دلوں کو جلا بخشنا اب اس کلام کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ نسخہ نہیں ہے یہی نسخہ ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے سارے جہانوں کے لیے ہے آپ کی نبوت عالمی نبوت ہے آپ کی نبوت دائمی نبوت ہے یہی ہے خاتمیت اب سب کو جو ہے وہ اسی آپ ہی کے در پر جو ہے وہ آنا پڑے گا آپ کے در پہ آئے بغیر جو ہے کسی کی کوئی نجات نہیں کسی کے اندر بھی دنیا کے جس خطے اور جس زمانے میں جو بھی انسان آئے گا اس کو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر آنا پڑے گا آپ پر ایمان لا کر آپ کی اتباق اختیار کرنی ہوگی تب اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی سے امکنار ہوگا اس کے بغیر کوئی اور سبیل جو ہے اب نجات کی نہیں ہے ان و اللہ ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے سرات مستقیم جو سرات مستقیم کا اب طالب ہے اب سرات مستقیم یہی ہے کوئی اور سرات مستقیم کوئی اور سیدھا راستہ نہیں ہے کتنا واضح پیغام ہے اس میں کیا اشتباہ ہے یہ سرات مستقیم کون سا ہے سیدھا راستہ ہر کجی سے ہر ٹیڑے پن سے جو ہے وہ بالکل پاک اور صاف اس طرح سیدھی شارہ ملت بیزا ایسی صاف ستھری کہ سیدھا جو ہے وہ اللہ کی رضا تک جو ہے وہ پہنچا دے اللہ کی رضا تک پہنچا دے کجی اور ٹیر پن سے بچی ہوئی اب وہ سوائے اس قرآن کریم کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور سرات مستقیم جو تم میں سے یہ چاہتا ہے اس کو جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہونے والی وہی پر جو ہے وہ اب ایمان لانا پڑے گا اس پر ایمان لائے بغیر سرات مستقیم جو ہے وہ محال ہے سب ٹیڑے راستے سراتی مستقیم فتح بھی روح ولا تب تا بھی بولا فتح فرق یہ میرا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے مختلف مختلف راستوں پہ نہ چلو وہ تو تمہیں جو ہے وہ بکھیر دیں گے انہادا سراتی یہ میرا راستہ انہادا سراتی مستقیم فتح بھی روح یہ میرا راستہ جو ہے سیدھا راستہ یہ اسی کی اتباع کرو یہ کلو انسانی کے لیے جو ہے وہ آپ اب کہاں کہاں یہ کہنا اب غور کرنا ذرا کہاں یہ کہنا کہ دنیا کے یا تاریخ انسانی کے عظیم انسان عظیم انسان جنہوں نے کہا آپ عظیم انسان ہیں اور آپ کی رسالت کا اور خاتمیت کا انکار کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کیا بیان کر سکے اور کیا سمجھ سکے کیا ادراک کر سکے آپ کسی خاص دور کے حکمران نہیں تھے کہ دنیا کے حکمرانوں کے ساتھ آپ کا مقارنہ اور موازنہ کیا جائے آپ کوئی کشور کشاں اور فاتح نہیں تھے کہ آپ کا دنیا کے فاتحین اور جہاں بانوں کے ساتھ جہاں داروں کے ساتھ جو ہے مقابلہ اور موازنہ کیا جائے آپ کو دنیا کے مقننین کی طرح قانون ساز نہیں تھے مقنن نہیں تھے کہ آپ کو جو ہے وہ تاریخ انسانی کے مختلف جو مقننین ہیں اور قانون ساز ہیں ان کے درمیان رکھ کر جو ہے ان کے ساتھ مقارنہ اور موازنہ کیا جائے آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ پر جو وہی نادل ہوئی ہے وہ اللہ کی آخری وہی ہے اور آپ جس مقام پر فائز ہیں اس مقام پر انسان فرشتے جنات اللہ کی کل مخلوقات ابتدائی آفرینہ سے لے کر تا قیام قیامت تک کوئی ہم سر ہے ہی نہیں اس میں تنے تنہا آپ ہیں اس لیے آپ کا موازنہ اور مقارنہ کسی کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے امکان ہی نہیں ہے کوئی اس جنس کا ہو کوئی اس صنف کا ہو کوئی اس قبیل کا ہو کوئی اس گروہ کا ہو تو تب جو ہے وہ مقارنہ اور موازنہ ہو جب خاتمیت کے مقام پر جو ہے تنے تنہا آپ فائد ہیں تو بتائیے خاتمیت کے مقام پر فائد ہونے کا مطلب یہ ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کی بے سے لے کر تا قیام قیامت تک دنیا کے جس خطے میں جس دور میں جو انسان بھی آئے گا آپ کی نبوت آپ کی رسالت آپ کی خاتمیت پر ایمان لا کر آپ کی اتباع اختیار کرے گا تو فلاح اور کامیابی اسی کو حاصل ہوگی اور اللہ کی رضا وہی پا سکے گا اس کے علاوہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور فلاح اور نجات کے سارے راستے قیامت تک کے لیے بند ہو چکے ہیں بس ایک راستہ ہے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے اس کے علاوہ سب بند ہے کہاں کسی دور کا حکمران ماننا اور کہاں یہ کہ صرف پوری نو انسانی کی قسمتوں کا فیصلہ آپ کے ساتھ وابستہ ہے آپ پر ایمان لاتے ہیں دائمی جنت کے مکین بن جاتے ہیں آپ کا انکار کرتے ہیں دائمی جہنم میں جانے والے بن جاتے ہیں جنت اور جن جنت اور جہنم میں کون جائے گا جنت اور جہنم میں کون جائے گا جو محمد رسول اللہ پر ایمان لایا وہ جنت میں جو محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے وہ جہنم میں کہاں محمد رسول اللہ کی خاتمیت اس دنیا اور اس لا متنائی نہ ختم آنے والے عالم سارے فیصلے جو ہیں وہ اب آپ کی نبوت آپ کی رسالت آپ کے ایمان اور آپ کے انکار ہی سے وابستہ ہیں آپ پر ایمان لا کر جو ہے دائمی جہنم جنت کا مکین بن جاتا ہے آپ کا انکار کر کے دائمی جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے کہاں یہ مقام میدان محشر میں کل مخلوقات پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک نفس نفسی کے عالم میں نفس نفسی کے عالم میں اور ہر ایک پریشان کہ کم از کم حساب کتاب تو شروع ہو حساب کتاب تو شروع ہو حدیث میں آتے حساب کتاب تو شروع ہو مقام محمود پر فائز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں گے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر شفاحت قبرا کے مقام پر فائز ہو کر بارگاہ الہی میں جو ہے وہ کل انسانی کے لیے جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے آپ کی شفاعت فرمانے سے کل انسانی کا آدم سے لے کر جو ہے قیامت تک آنے والے آخری انسان کا جہاں حساب شروع ہوگا میزان جو ہے وہ قائم کی جائے گی آپ شفاعت قبرا کے اس مقام پر فائز ہیں آپ کی امت کل گزرے ہوئے نبی آدم سے لے کر جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں پر جائے وہ شہادت دینے کے لیے جائے وہ لائے جائیں گے اور ساری امتوں پر جب شہادت دیں گے اور گزشتہ انبیاء کی امتیں جب یہ کہہ دیں گی کہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بارگاہ الہی میں یہ عرض کرے گی کہ یا اللہ ہم موجود نہیں تھے لیکن آپ کے آخری نبی خاتم النبی جین نے آ کر جب ہمیں بتلایا ہے کہ نو بھی آئے تھے ہود بھی آئے تھے سالے بھی آئے تھے ابراہیم بھی آئے تھے موسا بھی آئے تھے عیسا بھی آئے تھے سلام ان سب پر اپنے اپنے دور میں آئے تھے اور انہوں نے جو ہے اپنی اپنی امتوں کو جو ہے آپ کی طرف بلایا تھا آپ کے خاتم النبی جین نے جب ہمیں بتلایا ہم ایمان لے آئے ہیں اور جو کچھ آپ کے نبی نے کہا سچ کہا ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے اس لیے کسی اور ہمیں اپنے مشاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا مشاہدہ جو ہے ہے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن جو آپ کے خاتم النبیین نے ہمیں بتلایا ہے وہ سب سے بڑھ کر سچ ہے اس کے اندر کسی دھوکے کا اختمال اور کسی جھوٹ کی امیزش ہو نہیں سکتی اس لیے کہ ان کے قلب مبارک پر جو ہے آپ کی بے نازل ہو رہی ہوتی تھی اور اس کی زبان مبارک آپ کی بے کی ترجمان ہوتی تھی بارگاہ الہی میں کہا جائے گا کہ آپ کی شہادت قبول ہے کہاں یہ مقام شفاحت کہاں دنیا کی کل امتوں کا فیصلہ کہاں جنت اور جہنم کے فیصلے پوری کائنات کے مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کن کشوروں کو چھاؤ کن فانی حکمرانوں کن فانی جہاں بانوں کن فانی فاتحین کن گمنام اور مٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ محمد رسول اللہ کا مقارنہ کرتی کل نو انسانی کہ خیر خواہ جو ہیں خیر خواہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے خیر خواہ بھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اب دنیا کے جس خطے میں جو بھی بسنے والا انسان ہے وہ امریکہ میں ہو وہ برطانیہ میں ہو وہ آسٹریلیا میں ہو وہ روس میں ہو وہ جاپان میں ہو وہ ہندوستان میں ہو وہ مغرب میں ہو وہ عجب میں ہو وہ عرب میں ہو پاکستان افغانستان ایران جہاں کہیں جو انسان ہے اس کا سب سے بڑا خیر خواہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے کہ شیطان انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں آپ ہی پر جو ہے وہ ایمان لا کر ہی انسان جو ہے وہ دائمی خسارے سے بچ کر جو ہے دائمی فلاح سے جو ہے وہ امکنار ہو سکتا ہے اور کوئی صورت نہیں ہے اور کوئی صورت نہیں شیطانی فلسفوں سے نکلنا ہے شیطانی افکار اور نظریات سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنی ہے شیطان نے جو ہے دنیا کے اندر شر اور فساد کا جو پورا نظام بپا کیا ہوا ہے اس سے جو ہے وہ امن حاصل کرنا ہے اس کی بھی صورت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے اندر جو ہے وہ پناہ لیے بغیر کوئی چارہ نہیں اس لیے وہ مار صلی اللہ کا اللہ اللہ قرآن اگر ذکر اللہ عالمین ہے یہ سارے جہانوں کے لیے جو ہے یہ نصیحت ہے ہدایت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے اس لیے یاد رکھیں کہ اب دنیا اگر دین رحمت دین رحمت کو اختیار کیے بغیر جو رحمت العالمین لے کر آئے ہیں اس کو اختیار کیے بغیر دنیا اب رحمت سے ہمکنار نہیں ہو سکتی یہ سمجھ لیں یہ جو اسباب اور پھر المیہ دنیا کا کیا ہے المیہ دنیا کا کیا ہے آپ مجھے بتائیے ملا عمر نے افغانستان کے اندر کیا کیا تھا کوئی ایٹم بم تیار کیا تھا امریکہ پر گرانے کے لیے کوئی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ اختیار کی تھی امریکہ کو برطانیہ کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا تھا افغانستان کے اندر افغانستان کے پہاڑوں میں افغانستان کہ اس سرزمین میں جہاں جدید وسائل نہیں ہیں وہاں کیا کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی شریعت کو نافذ کر دیا اسی دی شریعت کو نافذ کیا شریعت ہی کو نافذ کیا دین رحمت کو نافذ کیا افغانستان کا وہ سال ہاں سال سے جو کشت و خون کا جو ہے وہ عمل چل رہا تھا امن میں جو ہے وہ بدل گیا تھا یا نہیں افغانستان کا امن میں بدل گیا تھا وہ لوگ وہ لوگ جو دین کے بھی مخالف ہیں وہ لوگ جو شریعت کے بھی مخالف ہیں جب جا کر وہاں مشاہدہ کیا گواہی انہوں نے یہ دی کہ اب افغانستان کے اندر جو امن ہے جو اس شریعت کے نفاذ کی وجہ سے امن قائم ہوا ہے گزشتہ کئی سالوں میں افغانستان کے اندر وہ امن نہیں تھا امن انہوں نے قائم کر دیا تھا اس شریعت کی وجہ سے لیکن وہ شیطانی قوتیں شیطانی قوتیں جن کو امن ہی سے دشمنی ہے امن ہی سے دشمنی ہے اس لیے کہ امن جو ہے وہ رسول رحمت رسول رحمت کی تعلیمات ہی سے آتا ہے رسول رحمت کی تعلیمات کے بغیر جو ہے وہ امن آ نہیں سکتا اور رسول رحمت کے بھی وہ دشمن ہیں رسول رحمت کے ماننے والوں کے بھی وہ دشمن ہیں اس لیے کہ وہ کل نو انسانی کے دشمن ہیں لیکن شیطان تو ہمیشہ جو ہے نو انسانی کے سامنے سامنے آتا کس طرح طرح ہے ہے آدم کے جو وہ ابلیس اس نہیں گیا تھا کہ یہ کہا ہو کہ میں تمہارا دشمن ہوں اور تم جو ہے میں تمہاری دشمنی میں جو ہے وہ تمہارے پاس آیا ہوں اور تم جنت کا جو ہے یہ پھل کھا لو اور پھر جو ہے وہ تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے اس نے کہا وہ کا سما قسمیں کھائی اس نے دونوں کے ہاں قسمیں کھا کھا کے کہا کھا لمن الناسخین میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں آج کل دنیا پر جو ہے دنیا کفر اور شیطان کے چیلوں کا قسمیں کھا کھا کے جو ہے جھوٹ بول بول کے جو ہے نو انسانی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں ہم تمہارے خیر خواہ ہیں یہ اسی طرح کی قسمیں ہیں کہ جس طرح کی کل قسمیں ان کے جو ہے ان کے سب سے بڑے لیڈر نے جس کے یہ پیروکار ہیں شیطان نے آدم کے سامنے قسمیں کھائی تھی آج یہ ساری قسمیں جو ہیں ویسی قسمیں ان قسموں میں اور ان قسموں میں کوئی فرق نہیں اس لیے ان قسموں کی تشہیر جو ہے جدید ذرائع کے ذریعے آپ کے سامنے کی جا رہی ہے دشمن کیا ہے وہ آدم کو جنت سے نکالنا چاہتا تھا یہ نو انسانی کو قسم کھا کھا کے یہ باور کرواتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نو انسانی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تاکہ نو انسانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین رحمت کے نیچے نہ کہیں آ جائے اور کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین رحمت دنیا کے دنیا کے اس فساد اور دنیا کے اس بگاڑ کو ختم کر کے نو انسانی کو پھر اس امن سے ہمکنار نہ کر دے کہ جو امن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو تیس سال پہلے جزیرت العرب کی اس سرزمین میں قائم کر کے دکھایا تھا کہ جس سرزمین کا ہر باشندہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا تھا اور قرآن کریم کہہ رہا ہے وہ کن تم اعلیٰ شفا حفرت من النار فن کا رقم منہا بس گرو کن تم آدان فالبین کلوب کم تم ذرا غور تو کرو اس وقت کو یاد تو کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے ہم نے اپنی نعمت سے اور وہ نعمت جو ہے محمد رسول اللہ کی بیست ہے وہ نعمت قرآن کا نزول ہے وہ نعمت دین کی آمد ہے اس نعمت کی وجہ سے ہم نے تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ الفت ڈال دی اور تم بھائی بھائی بن گئے ہو پھر لو انسانی کہیں بھائی بھائی نہ بن جائے پھر کہیں نو انسانی کی دلوں کے اندر الفت نہ پیدا ہو جائے پھر دو نو انسانی جو ہے وہ اس جہلیت کی گروہ بندیوں سے نکل نہ جائے پھر نو انسانی اس فتنے اور فساد سے کہیں دور نہ چلی جائے آج شیطان کے یہ چیلے نو انسانی کو یہی باور کروا رہے ہیں اصل مقصد ان کا یہ لیکن تعجب کی بات یہ ہے تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ تو ہیں ہی انسان کے دشمن وہ تو انسان کے ہیں ہی دشمن لیکن جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں اور مسلمان ملکوں پر جو ہے وہ مسلط ہیں اگر یہ بھی مل کر جو ہے انہی کے ساتھ مل کر انہی کے خلاف ہو جائیں کہ جو آج نو انسانی تک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھ کر تاریخ انسانی کا کوئی المیہ بھی نہیں ہے اس لیے اس مسئلے کو جو ہے وہ ہمیں خود بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور یہ مسئلہ ہر ایک تک پہنچانا چاہیے اور پھر اللہ فرماتے ہیں لمن شاہ کم جو تم میں سے سرات مستقیم کا طالب ہے بس اس کے لیے جو چاہتا ہے اس کے لیے اب ذکر اور ہدایت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ مات شاہ اون اللہ شاہ اللہ رب العالمین اور تم نہیں چاہتے ہو مگر جو اللہ چاہتا ہے مگر جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہی ہوتا ہے مشیت الہی جو ہے مشیت الہی ہر چیز پر غالب ہے اور یہ بھی ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے جب مشیت الہی ہر چیز پر غالب ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے پھر یہاں اس تناظر کے اندر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے دشمن ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اس دین کو ختم کرنے کے لیے ان کی مشیت جو ہے وہ اللہ کی مشیت پر غالب نہیں آ سکتی ان اللہ دین یہی غالب ہوگا جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اور دین محفوظ یہی ہے اور نو انسانی کی نجات اب اسی کے اندر ہے اس لیے ان کے پاس دور جدید کا سارا ساز و سامان کیوں نہ ہو لیکن ہے مشیت الہی کے تابے ہی وہ خدا نہیں بن سکتے کہ جو چاہیں کریں اس لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں مقام خدائی پر پہنچ نہیں سکتے جس طریقے سے فرعون فرعون نے دعویٰ تو یہی کیا تھا کہ انا ربو کو ملا میں سب سے بڑا جو ہے وہ رب ہوں ما من الہ غیری میں اپنے علاوہ کسی کو جو ہے وہ الہ نہیں سمجھتا لیکن اللہ نے دکھلایا کہ جس وقت نیل کی موجوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے جس وقت بہا کے لے کے جا رہی ہیں تو اس وقت اس کی زبان سے بھی یہی نکلا کہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ حقیقی خدا کون ہے حقیقی خدا آمن تو ربی موسا و ہارون میں ایمان لایا رب موسا و ہارون پر لیکن اس ایمان کو جب اللہ قبول نہیں کرتے تو پھر ایسا ایمان بھی جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا ایمان بھی وہ ایمان ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہو اللہ کے ہاں معتبر نہ ہو آپ زبان سے بے شک آمن تو آمن آ منا کہتے اللہ اللہ اگر اس کو قبول نہیں کرتے نہ وہ آمنا قبول ہے نہ وہ تو قبول ہے نہ وہ دین قبول ہے اور نہ وہ دھرم قبول ہے نہ وہ مذہب قبول ہے وہ اللہ کے اقبال امین حج کوئی بھی ہے وہ اللہ کے ہاں یہاں دینا غیر السلام دینن فلن اور اسلام اب اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اللہ ہر کس قبول نہیں کریں گے جس کو وہاں قبولیت ہوگی وہی دین ہے اور اللہ نے بتلا دیا ہے کہ اب اللہ کے ہاں قبول وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس لیے آج کے فرائنا اور آج کے نماردہ جس طرح کل جو ہے دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کل کے فرائنا کو ڈوبتے ہوئے اور کل کے نماردہ کو جو ہے وہ زوال کا شکار ہوتے ہوئے آج کے نماردہ اور آج کے فرائنا آج کے اکاسرا اور آج کے کیاسرا بھی جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں بالآخر جو ہے اللہ کا دین ہی جو ہے وہ غالب ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا صحیح فہم عطا فرمائے آج دعا بھی کر لیتے ہیں اور اب انشاءاللہ درس رمضان کے بعد ہوگا انشاءاللہ چار ستمبر کو منگل ہوگا چار ستمبر کو مغرب اسی طریقے سے مغرب کے بعد جو ہے وہ درس ہوگا اگلے منگل کو چونکہ میں ڈنڈی جا رہا ہوں پھر رمضان آ جائے گا رمضان میں تو چھٹی ہوتی ہے تو چار ستمبر کو ہوگا دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الكريم وعلى ربنا ربنا ربنا ظلمنا لم تغفر لنا لنا وترحمنا لنكونن من من الخاسرين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لدنك الوهاب آتنا في الدنيا آتی وفي فتنیا حسنا وقنا عذاب النار يا یار الراحمين جو ہم نے کلام پاک سنا ہے پڑھا ہے اللہ سنایا ہے اے اللہ اس کے اندر بے پناہ غلطیاں کوتائیں ہوئی ہیں تو میں اپنے فضل سے کرم سے ماں فرما کے اے اللہ میں اپنے فضل و کرم سے اس کو شرف قبولیت عطا فرما اے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما اے اللہ اس قرآن کا فہم ہمیں عطا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی اتباع اور محبت نصیب فرما اے اللہ جتنے بھی حاضرین درس یہاں آتے رہے ہیں اے اللہ اے اللہ ان کی جتنی بھی جائز حجات ہیں اے اللہ ان کو پورا فرما فرما ان کی ساری مشکلات کو دور فرما ان کی ساری بیماریوں کو اے اللہ شفا سے بدل دے اے اللہ قرآن سے اے اللہ ان کے دلوں کے اندر میرے دل کے اندر بھی اے اللہ سامعین کے دل کے اندر بھی اے اللہ اپنی محبت پیدا فرما اپنے قرآن کی عظمت پیدا فرما اپنے محبوب کی محبت پیدا فرما اپنے محبوب کی اتباع کا جذبہ پیدا فرما اے اللہ اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ جہاں کہیں اس قرآن کو اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سر بلند کرنے کے لیے جہاں کہیں مجاہدین تیرے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اے اللہ اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما اے اللہ کامیابی عطا فرما اے اللہ مجاہدین افغانستان کو خاط پر کامیابی عطا فرما اے اللہ امریکہ امریکہ کے ہواری نیٹو اور اس کے لشکر کفر کی تمام قوتیں اے اللہ جو اپنے جدید اسلحہ سے مسلح ہو کر مسلمانوں پر چڑھ دھوڑی ہیں اے اللہ سب کو اے اللہ ایسی فاش عطا فرما کہ رہتی دنیا تک اے اللہ عبرت کا نمونہ بن جائیں اے اللہ اے اللہ اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرما ہمارے اس ملک کے اندر اے اللہ جو فتنے اور فساد بپا ہیں اس ملک کو جو ہے غیر مستحکم کرنے کی کوشش اے اللہ سیکولر اور لبرل بنانے کی کوششیں اللہ دین بنانے کی کوششیں اے اللہ ان ساری کوششوں کو اے اللہ رسوا فرما دے ناکام بنا دے اے اللہ اس اس دین ملک کو بھی اے اللہ اور افغانستان کو بھی اور ممالک عرب کو بھی اور ساری دنیا کے عالم اسلام کو اور اللہ ساری دنیا کے اندر اپنے دین کا بول بالا فرما اپنی شریعت کا نفاذ فرما محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہر طرف جاری اور ساری ہو جائیں اے اللہ ہمارے گھروں کا ماحول بدل جائے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ تیری دین کی تعلیم ہماری بیوی ہمارے بچے اے اللہ ہمارے گھر کے سارے افراد اے اللہ ان کے دلوں کے اندر تقوا پیدا ہو اے اللہ ان کے دلوں کے اندر تیری عظمت پیدا ہو اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے ظاہر کو کو اور اپنے باطن سنوارنے والے ہوں اے اللہ اے اللہ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ محض اپنے فضل فضل و کرم سے ان کو شفا کاملہ عطا فرما اے اللہ ہمارے کاری سب بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما اے اللہ ہمارے اس درد کے اندر جتنے بھی بزرگ ہیں آج خواجہ خواجہ صاحب تو شریف راؤ صاحب ہیں شیخ صاحب ہیں یا اللہ جتنے بھی بزرگ ہیں اے ان کا سایہ اے اللہ صحت اور سلامتی کے ساتھ دیر جو ہے وہ ہمارے سروں پر جو ہے وہ قائم فرما اے اللہ ان کی برکتیں جو ہیں ان سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کو صحت جسمانی صحت روحانی صحت اے اللہ ہر قسم کی صحت عطا فرما ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ان کو شفا عطا فرما اے اللہ جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ہمارے ابا اجداد ہمارے ہمارے دوست احباب ہمارے رشتے دار ہمارے عزیز و اقارب اے اللہ امت کے جتنے بھی اے اللہ دنیا سے رخصت ہو جانے والے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما سب کو جہنم سے بتیا کر جنت کے اندر جے اللہ داخل فرما اے اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے اللہ آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما اے اللہ جنت کے اندر داخل فرما جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دائمی رضا سے ہمیں سرفراز فرما اے اے اللہ اللہ تیرا مبارک مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے اے اللہ تیرے نبی نے بھی دعا فرمائی تھی کہ اس مہینے تک جو ہے زندگی عطا فرما اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما اس مہینے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس مہینے کو ہماری رحمت کا باعث بنا مفرت کا ذریعہ بنا جہنم سے خلاصی کا اے اللہ اس کو وسیلہ بنا اے اللہ اپنا قرب عطا فرما اے اللہ اپنا تعلق تعلق نصیب فرما اے اللہ سب کو اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت نصیب فرما بار بار اے اللہ حرمین کی زیارت کی توفیق عطا فرما حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما اے اے اللہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کی اللہ جانے کو قبول فرما اے اللہ ان کی دعاؤں میں جو ہے ہمارا بھی حصہ ہو اے اللہ اے اللہ ہماری سب دعاؤں کو اپنے حبیب کے تفیل قبول فرما ربنا تقبل منا انا کا سمی العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب